اور ہم نے آدمی کو تاکید کی اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی اور اگر تو وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم ناؤ تو تاو ان کا کہا نامان مان میری ہی طرف تمہارا پیرنا ہے تو میں بتا دوں گا تمہیں جو تم کرتے تھے